پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح ثبوت کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے گمنڈ کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے تکبر والے لوگ تھے